بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويزيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون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 یزیق و صدری اور میرا سینہ تنگ ہے ولا ین تل کو لسانی میری زبان میں بھی لکنت ہے آپ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیجیں وَلَهُمْ علیہ ضمبن فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ میں پرانا ان کا گناہ گار بھی ہوں مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے وہ قتل نہ کر دیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں فض حبا آیات نا ان ناماں کو مستم اب دونوں بھائی جاؤ ہماری نشانیاں لے کر اور میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سن رہا ہوں فاتحہ فراؤن دونوں بھائی فرعون کے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کو سمجھایا دعوت توحید دی اور یہ کہا کہ ہم رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں آپ بھی ہمارے اوپر ایمان لے آؤ اور ہمارے ساتھ ہماری قوم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو فرعون کہنے لگا وہی باتیں جو خطرہ تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا علم نربک فینا ولیدن کیا ہم نے آپ کی اپنے گھر میں پرورش نہیں کی وہ مِنْ عمر سِنِينَ اور آپ ایک معقول حصہ زندگی کا ہمارے گھر میں رہے ہو اور پرورش کا صلح یہ دے رہے ہیں گویا کہ وہ فَعَلَتَكَ فالت فَعَلْتَ فعالتا اور تو نے ایک گناہ بھی کیا تھا جو کیا تھا ایک بندے کو مکہ مار کے قتل کر دیا تھا تو تو ناشکروں میں سے ہے یہ فرعون نے موس علیہ السلام کو کہا محسوس علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو میں نے بندے کو قتل کیا تھا ہاں ازن وانا من وہ قتل مجھ سے ہوا تھا لیکن ارادے سے نہیں ہوا تھا میرا قتل کا ارادہ نہیں تھا ففرار تم ان کم لمبا اس لیے تو میں تمہارے ڈر کی وجہ سے یہاں سے چلا گیا تھا مدین کی طرف پھر وہاں سے میرے رب نے مجھے یہاں حکم دیا کہ جاؤ اور اس نے مجھے نبوت عطا کی اور پیغمبروں میں سے بنایا ہے تل کا نیا متن تمنہ رہی یہ بات کہ تم نے میری پرورش کی تھی تو وہ ایک احسان ہے جو آپ نے کیا ہے لیکن مزید یہ کہ تم نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بھی بنا کر رکھا ہے خالہ وما رب العالمین فرعون کہنے لگا تو رب العالمین کون ہے جس کا آپ پیغمبر ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو زمین و آسمان کا رب ہے اور اس کے درمیان میں جو کچھ کائنات ہے اس کا رب ہے اگر تم یقین رکھو پھر کون کہنے لگا اپنے درباریوں کو اللہ تستمیون سن رہے ہو موسیٰ کی بات قال ربکم رب و آبائکم الاولین یہ کہتا ہے کہ تمہارا رب ہے یہ تمہارے پہلوں کا بھی رب ہوئی ہے فرعون کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون یہ تمہاری طرف جو شخص آیا ہے جو پیغمبری کا دعویٰ کر رہا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام یہ علیہ باللہ مجنون ہے قال رب المشرق والمغرب بما بینہما ان کنتم تعقلون موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب زمین و آسمان مشرق مغرب تمام کائنات کا رب ہے لیکن تم سمجھتے جو نہیں ہو فرعون نے کہا خاموش ہو جاؤ لین تخست الہن غیری لاجالنک من المسجونین اگر میرے علاوہ آپ کسی اور کو اپنا معبود مانتے ہیں تو میں ضرور بضرور آپ کو جیل میں کر دوں گا کالا ولو لوجت کا پشیہ مبین علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی صداقت کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک نشانی اور معجزہ بھی لے کے آیا ہوں کالا فاتح بھی ہی ان کو صادقین فرعون نے کہا کہ دکھاؤ وہ معجزہ اور وہ نشانی اگر تم سچا ہے فالکا موسا فیضا ہی مبی علیہ السلام نے اپنی لاٹھی نیچے ڈالی تو ایک بہت بڑا سانپ بن گیا یدہ فیضا ہی بیل للناظرین اپنے ہاتھ کو باہر نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے ایک بہت چمکتی ہوئی چیز بن گیا کل کے سبق میں بھی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور آپ کو نصیحت کے لحاظ سے یہ بات تسلی کے لحاظ سے یہ کی گئی تھی کہ جو بھی آپ نصیحت کرتے ہیں لوگ استحضاء کرتے ہیں اور یوں ہی استحضاء پہلے بھی کرتے چلے آ رہے ہیں پیغمبروں کی اس تسلی کے لحاظ سے موس علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر قرآن مجید نے بیان کیا ہے فرمایا کہ آپ کے رب نے جب بلایا موس علیہ السلام کو یہاں آپ سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو موسی علیہ السلام نے کتنے سخت قسم کے لوگوں کو تبلیغ کی ہے اور خصوصاً ان کو تبلیغ کی جن کو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا بھی تھا اللہ کا نظام ہے اور پھر موسی السلام سے وہ غلطی بھی ہو گئی تھی کہ مکہ تو ویسے مارا تھا اس کو تنبیہ کے لیے لیکن وہ بندہ اتفاق سے مر گیا جس کا سول میں پارے میں ذکر آ چکا ہے تو یعنی اس علاقے کے لوگوں کو ان لوگوں کو تبلیغ کرنے جا رہے ہیں جن کا بندہ بھی ان سے قتل ہو چکا ہے ایک بات اور دوسرا یہ کہ ان کو تبلیغ کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے تقریباً جوانی تک پرورش کی ہے تو ایسی جگہ میں بات کرنا دعوت تبلیغ کی زیادہ مشکل ہے تو علیہ السلام نے پھر بھی بات کی ہے یہ تسلی دی جا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کا کام بہت مشکل کام ہے اور خصوصاً پرانے نظریے سے ہٹا کے لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانا بڑا مشکل کام ہے ایک دن سے کوئی نہیں سمجھتا عموماً ٹوکیں نوکیں لگانے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے رب نے جب پکارا علیہ السلام کو بلایا کہ آپ ظالم قوم کی طرف جائیں اور انہیں سمجھائیں یعنی فرعون کی قوم مراد ہے فرعون بھی اور اس کی قوم بھی اللہ کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں یعنی اللہ کو نہیں مانتے کما حق کا نہیں ڈرتے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا انی اخاف و عنیوں کا مجھے ڈر ہے میری ترزیب کریں گے مجھے نہیں مانیں گے وہ ایک تو میرا سینہ تنگ ہے یعنی قوت گویائی کے لحاظ سے میں کمزور ہوں کھل کے بات نہیں کر سکتا ہوں زبان میں لکنت تھی بعض رات نے واقعہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں یوں انگارہ اور موتی دیے گئے تھے جب فرعون کی داڑھی کھینچی تھی تو اس وقت بطور آزمائش کے کہ دیکھو یہ بچہ ہے اس نے غلطی سے ڈاڑی کھینچی ہے کہتا کا داڑھی اس نے اس لیے کھینچی ہے یہ مجھے مارے گا تو جبرائیل کو اللہ نے بھیجا ہے کہ اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک موتی بھی رکھ دیں اور انگارہ بھی رکھ دیں دیکھو بچہ ہے اس کو تو سمجھ نہیں آئے تو اتفاق سے موسیٰ علیہ السلام نے اس موتی کو ہی پکڑنا چاہا لیکن جبرائیل نے توجہ لے آئی کہ یہ انگارہ پکڑنا ہے اور انہوں نے وہ زبان پر رکھ لیا جس سے وہ لکنت ہوئی واللہ عالم علیہ اسرائیلی روایات یہ قصص الانبیاء میں تفسیر ابن کثیر والے بزرگوں نے یہ واقعہ لکھا ہی ممکن ہے ہو بھی سکتا ہے بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی اور ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی ہیں وہ فصیح السان تھے جس کا سولہویں پارے میں ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی مانگی کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے میری زبان کی لکنت دور کر دے میرے بھائی کو میرا شریک کار بنا دے بہرحال اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور دونوں کو فرمایا کہ جاؤ فرعون کو سمجھاؤ اس کی جماعت کو سمجھاؤ ان نا مستمول میں تمہارے ساتھ ہوں اور جو بات چیت ہوگی میں سن رہا ہوں یہ دونوں بھائی فرعون کے پاس پہنچ گئے اور ان کو تعارف کرایا ہمیں اللہ نے پیغمبر بنا دیا ہے اور آپ سیدھے راستے پر آ جاؤ اللہ کو مان لو توبہ کر لو مزید جو تم ظلم کرتے ہو ہماری قوم پر بنی اسرائیل پر ان کو آزاد چھوڑ دیں ہم چلے جاتے ہیں شام کی طرف شام سے ہی ہم آئے تھے یوسف علیہ السلام جب آباد ہوئے تھے مصر میں تو اپنے ابا جداد کو خاندان کو بلا لیا تھا تو یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے ساری بارہ خاندان بارہ بیٹوں سے نکلے تھے اس وقت تو چند سو تھے اب یہ لاکھوں میں ہیں بنی اسرائیل کئی سو سال ہو گئے ہیں یہ مصر کے اندر آباد ہیں تو موس علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں آپ چھوڑ دیں ہم اپنے پرانے علاقے کے نان جدھر سے آئے تھے شام کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن یہ چھوڑنا بھی چاہیے چاہتے ہیں واضح نصیحت کی موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی تو فرعون نے وہی باتیں کی جو موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ تھا کہ ایک تو مجھے پرورش کا احسان جتلائے گا اور دوسرا یہ کہ مجھ سے وہ قتل ہو گیا تھا جو بندے کو مکہ مارا تھا تو وہ بات کہے گا وہی بات ہوئی فرعون نے کہا کفینہ ولیدہ ولبستفینہ من عمر کا سنین ہم نے آپ کی پرورش کی ہے ایک زمانے تک آپ ہمارے پاس رہے ہو اور ہمیں آپ سمجھانے کے لیے آ گئے ہو دوسری بات یہ ہے تم نے جو کام کیا تھا اس بندے کو قتل کیا تھا پھر یہاں سے چلے گئے نہ شکروں میں سے ہو پرورش کا بھی خیال نہیں کر رہے ہو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو قتل کی وجہ بتائی پھر وہ جو پرورش کی بات ہے وہ دونوں باتوں کا جواب دیا دیکھو سچے لوگ سچے ہوتے ہیں وہاں تو کوئی بندہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا بندہ مر گیا کوئی گواہ تو آئینی گواہ کہتے ہیں نا آئینی گواہ تو کوئی نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، ہم سے غلطی ہوئی ہم نے اس کو تنبیہ کے طور پر مکہ مارا ارادہ قتل کا نہیں تھا سمجھانا تھا لیکن وہ مر گیا یعنی کوئی ایسی کیل کال یوں کہ کہاں میں نے قتل کیا ہے کس نے دیکھا ہے کون ہے ثبوت لے کے آؤ وکیل لے کے آؤ فلاں لے کے آؤ اس طرح کوئی بات جب انسان سے غلطی ہو جائے بڑے سے بڑا بندہ بھی ہو انسان ممکن ہے کوئی غلطی ہو سکتی ہے تو اس کے اقرار میں اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور کسی کا کوئی حق شک دینا ہوتا ہے تو بندہ دے دے دنیا کے لحاظ سے بھی خلاص ہو گیا آخرت کے لحاظ سے بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں ہم سے غلطی ہو گئی وہ قتل ہو گیا تھا لیکن ارادہ قتل کا نہیں تھا بات ختم ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ جو تم نے کہا کہ میں نے ایک عرصے تک تمہاری پرورش کی ہے اور یوں پالا ہے تو اس میں میرے کیا غلطی ہے خود تم نے ہمارے صندوق کو اٹھایا بھائی امی نے تو تمہارے ڈر کی وجہ سے مجھے اپنے صندوق کے اندر ڈال کے دریا کے حوالے کر دیا تھا تو جانے دیتے صندوق نہ پکڑتے دریا سے خود لے کے آئے ہو خود پرورش کی ہے تو اس سے میری تو کوئی غلطی نہیں میں تو معصوم تھا میں نے نہیں کہا کہ میری آپ آپ پرورش کریں رہی بات کہ مجھے نے اگر چند سال پالا بھی ہے تو ہماری قوم کو سالہ سال سے تم نے خادم اور غلام بنایا ہوا ہے بنی اسرائیل کو اس لیے رکھا ہوا تھا تو اس کا تلافی ہو چکی ہے اگر چند سال میری پرورش بھی کی ہے تو میری قوم کو اتنے سال آپ نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے اور اس کو آپ چھوڑ دیں <clears throat> موسیٰ علیہ السلام نے دونوں باتوں کا جواب دیا احسان کا بھی قتل کا بھی پھر اون کہنے لگا اچھا آپ نے رب کا تعارف کراؤ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرایا وہ زمین و آسمان کا رب ہے تم یقین کرو مشرق و مغرب کا رب ہے سمجھنے کی کوشش کرو اور یہی رب ہمارا ہے پرانے لوگوں کا بھی یہی رب ہے انسان رب نہیں ہو سکتا فرعون نے دھمکی دی پہلی بات تو لوگوں کو کہا کہ ارے بھائی سن رہے ہو یہ موسا علیہ السلام کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارا بھی تمہارے ابا و اجداد کا رب وہ ہے جو موسا کا رب ہے وہ ہے میرے رب کا انکار کر میرے رب ہونے کا انکار کر رہے آخری بار سورہ نازیات میں فرعون نے بڑی لمبی تقریر کی اور آخر میں کہا رب کو کہ میں سب سے بڑا رب میں ہی ہوں فاخذ اللہ آخرت اللہ نے اس کو پکڑا کہ رب ایسا ہوتا ہے بہرحال اللہ اتنا مہربان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیغمبر بنے اور ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بھیجا تو نام پارے میں جس کا ذکر ہے فارس اللہ علیہ مرخہ وجراد فایات مفصلات کبھی کا عذاب کبھی خون کا عذاب کبھی مینڈک کا عذاب کبھی کیا عذاب کبھی کیا عذاب یہ آزمائشیں آتی رہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے ادولنا لنؤمنن لکا ولنرسلن ہم ایمان لے آئیں گے آپ دعا کریں یہ جوئیں جدھر ہاتھ لگائیں جوئیں جدھر ہاتھ لگائیں خون یہ مختلف مطلب ہے کہ موقع پر یہ آزمائشیں آئیں علیہ السلام سے دعا کراتے وہ ازمائشیں ختم ہو جاتی پھر کہتے دیکھیں یہ اب تو میں ہی ہوں نا میں نے یہ سارا ٹھیک کر دیا پھر دوبارہ اسی حالت پر یعنی اللہ اتنا مہربان ہے اور پھر کتنا ظالم تھا یہ ساری باتیں تنبیہ کے طور پر اس لیے ہو رہی تھی کہ یہ بندہ سیدھے راستے پہ آ جائے یہ سب مہربانی تھی اللہ کی ورنہ تو شروع ویسے ہی اللہ اس کو پکڑ دیتا پھر پیغمبر بھیجا سمجھانے کے لیے بہرحال کہنے لگا کہ یہ شخص ہے جو تمہیں دعوت اللہ دے رہا ہے معبود تو میں ہوں دھمکی دی لین تخست الہن غیری لاجعلنک من المسجونین یہ دو بندے ہیں صرف ابھی تو دونوں بھائی ہیں فرعون کہنے لگا کہ میرے علاوہ اگر تم کسی کو معبود مانتے ہو تو میں تمہیں جیل کر دوں گا کالا ولو تو کا وشے یہ مبین موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو جیل وغیرہ دیکھ لیں گے لیکن میں کچھ اللہ کی طرف سے نشانیاں بھی لے کے آیا ہوں کہ میں سچا پیغمبر ہوں اللہ نے مجھ سے عطا کیے وہ لاٹھی نیچے پھینکی سانپ بن گئی پھر اٹھایا تو لاٹھی بن گئی ہاتھ کو باہر نکالا وہ سورج کی طرح چمکنے لگ گیا دیکھو اور کوئی دکھا سکتا ہے اللہ نے مجھے یہ نشانیاں عطا کی بہرحال آگے کل کے سبق میں بات آئے گی دو بندے ہیں یہ حق پر ہیں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہیں باقی بنی اسرائیل تو غلامی میں کیا گیا ہے مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی تو ایک عرصے تک یہ غلامی میں تھے پوری قوم کچھ تو کر نہیں سکتی تھی دو بندے ہیں فرعون کے سامنے یعنی وقت کے ظالم بادشاہ کے سامنے تبدیل ہو رہی بات چیت ہو رہی ہے فرعون باتیں سننے کے بعد آخر میں کہتا ہے لوگوں سنو یہ دونوں تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں خیال کرنا یعنی دو بندوں سے جس کی چار سو ساٹھ سال بعد میں چار سو سولہ سال چالیس سال فرعون کی حکومت ہے چار سو سے زیادہ سال اور اللہ کے دو درویشوں سے اتنا ڈرا کہ کہنے لگا یہ دو بندے تو میں اپنے علاقے سے نکالنا چاہتے ہیں حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ والا بندہ ایک ہو یا دو ہو اس کو دین کی بات اور حق کی بات ضرور کرنی چاہیے من جانب اللہ اس کی گفتگو میں اللہ روب رکھتا ہے اور اثر ہوتا ہے فرعون لگتا ہے ذہین تو تھا سمجھ گیا تھا کہ یہ دو بندے ہیں بڑے کام کے ہمیں یہاں سے نکال دیں گے اللہ سمجھ نصیب کرنا ہے